کھانے میں برکت ایک صاحب نے شکایت کی کہ میرے گھر میں بالکل برکت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آیت الکرسی سے کیوں دور ہو آیت الکرسی جس کھانے اور سالن پر پڑی جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بڑھا دیتے ہیں